شعبہ نے ہمیں عبد الملک بن امیر سے حدیث بیان کی کہا میں نے قزا سے سنا انہوں نے نے کہا میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے چار باتیں سنی جو مجھے بہت اچھی لگی اور بہت پسند آئی آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت دو دن کا سفر کرے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم ہو اور آگے باقی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو باسٹھ